السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور سکس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہیے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور پوری امت کو پیغام دے رہے ہیں جس میں میں بھی ہوں آپ بھی ہیں یہ سبق سننے والے مرد اور عورتیں سارے کے سارے ہیں اس لیے یہ پیغام ہے آسمانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے نبی آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے پودے زیادہ سے زیادہ لگائیں اس لیے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پودے کیا ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے پودے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں ہے اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھیے میں نے پڑھا تو پڑھتے ہی میرے لیے پودا لگ گیا جنت کے اندر ہاں آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی لگ جائے گا اس لیے اس کلمے کا پڑھنے کا بہت اہتمام کریں اور ایک حدیث اور سن لیجئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں میں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور بتلائیے ارشاد فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے یہ دونوں حدیث میں نے بیان کر دی اب پڑھیے لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ کوئی بیمار ہو تو آدمی دیکھ کے پڑھتا لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو دیکھ کر پڑھ کے کبھی یہ چیز نہیں ہے یہ تو بہت اونچی چیز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بہت اونچی چیز ہے یہ کسی کو بھگانے کے لیے نہیں ہوتا لاہور بڑو بھاگ جائے گا ایسی بات نہیں ہے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس لیے اس کو پڑھتے رہنے کا بہت اہتمام کیجئے بچوں کو بھی جو ہے اسے بتا دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین ہمارے ماحول میں یہ ہے کوئی بھی ایسا نامناسب سوال ہوتا ہے ارے لاہور پڑ یار ارے لاہور پڑ یار لاہور پڑ یار تو یہ لاہور اس کے لیے نہیں ہے یہ لاہور جو ہے یہ تو ولا قوت اللہ باللہ یہ تو جنت کے پودوں میں سے یعنی پودے لگتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت سے کہو کہ اب خوب پودے لگاویں تو اس لیے جتنا پڑھو گے جنت میں پودے لگیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین